آدمی ان مسائل کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس طرح پر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے ادھوری ہے اور اس کی نماز میں وہ جان پیدا نہیں ہوتی ابھی جو پہلا مسئلہ بیان کیا باب و تحریم میں رفیل مانو و من رکو اب سجود قبل الامام مقتدی کا رکو اور سستے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھانا مثلا ہم نماز پڑھ رہے امام صاحب رکو میں گئے ہم بھی رکو میں گئے اب امام رکو سے کھڑا ہو اس سے پہلے ہم اپنا سر اٹھا لیں یا امام سستے سے بیٹھے اس سے پہلے ہم بیٹھ جائیں یعنی امام کی تقبیر سے پہلے رکو سے اٹھنا یا سستے سے اٹھنا یا تیسری غلطی ہم وہاں کرتے ہیں کہ جب امام رکو کے بعد اوپر کھڑا ہوتا ہے تو رکو سے کھڑے ہونے کے بعد وہ سجدے میں نہیں جاتا اس سے پہلے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ امام سے پہلے کام کرنا لازم آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں نبی رضی اللہ تعالی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یکشا آحت اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او يجعل الله صورته سورت حمار متفق گنا بہت سخت وعید ہے جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ امام سے پہلے رکو سے کھڑے ہو گئے سجدے سے کھڑے ہو گئے مطلب امام سے آگے آگے جو لوگ چلتے ہیں ان سے متعلق سخت وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ادارف سب والا امام کہ جب وہ امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو اللہ جاس راس امام اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا روایت میں یوں آیا اب یجعل اللہ سورت کو سورت حمار اللہ تعالیٰ اس کی سورت کو گدے کی صورت بنا دیتا یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے اس میں بہت سخت وعید آئی ہے امام ہوتا ہی اسی لیے تاکہ ہم امام کی اتباع کریں امام کی پیروی کریں امام کے پیچھے چلے امام اسی لیے ہوتا ہے امام اس کو کہا جاتا ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے پھر ترمیدی شریف کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام زامین ہے تمہارا یعنی ہماری کراط بھی اس نے لے لی ہم کراط کرتے ہیں امام کے پیچھے نہیں امام کی کراط ہماری فقرات الامام کراط اللہ امام کی کراط تمہاری کراط ہو گئی تو جب امام ہمارا ضامین ہو گیا پھر میں یہاں اگر علماء کہتے ہیں تو علماء کو بھی ایک بات کہتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو ضامین کہا زامین معنی ہوتا ہے ضمانت لینے والا زامین اس کو کہا جاتا ہے آپ کورٹ میں کسی کے زامین بنے کس بات پر تم زامین بنے اس بات پر کہ اس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری میری ہے جب جب عورت اس کو بلائے گی میں لے کر آؤں گا اور اگر یہ نہیں آیا تو میں حاضر ہوں گا اور جو ہے جو کچھ مسائل ہوں گے وہ میرے سے متعلق ہوں گے تو زامن اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی ذمہ داری لے ایمان صرف نماز میں ذمہ دار نہیں ہے بلکہ جب اللہ نے علم دیا ایمان بنایا تو وہ مسلمانوں کے تمام مسائل میں ذمہ دار ہے امام کو چاہیے کہ وہ تمام مسائل میں ذمہ دار ہے صرف مسجد کے حد تک وہ ذمہ دار نہیں اگر محلے میں کوئی بیمار پر آئے تو اس کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کی جائے اگر یہ انتقال ہوا ہے تو اس کی جنازے کی نماز اور اس کی ضروریات اور کفن دفن اور متعلقہ مسائل کو حل کیا جائے اگر کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے پیار محبت شفقت کے ساتھ اس کو دین کے راستے پر لانے کی فکر کی جائے اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخ مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کے گھر پر جا کر تسلی کا سامان پیدا کرے کوئی غربت آ چکی ہے تو خلوت میں اس کی ضروریات کو ہم پورا کرنے والے بنے معلوم ہوتا ہے کہ امام صرف مسلح کی حد تک ضامین نہیں ہے بلکہ امام ضامین ہے اپنے مقتدیوں کا تمام مسائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو ضامن کرا دیا تو بہرحال جب امام کا ہم اتباع کر رہے ہیں اس کا فالو کر رہے ہیں اور ہم نے جب شروع میں نیت کی تو اپنے دل میں تو یہی نیت تھی نا کہ ہم اس امام کی اتباع کریں گے بھائی نیت ہماری یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اس امام کی اتباع کریں گے یاد رکھو پھر میں آپ کو کسی موقع پر میں نے بتایا تھا زبان سے نیت کا مسئلہ کہیں نہیں آیا یہ جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں نا اور بہت دیر تک بےچارا امام الحمد و شریف پوری کر لیتا ہے تب بھی ہماری زبان کی نیت پوری نہیں ہوتی اور بولتے رہتے ہیں میں عشاء کی چار رکعت فرض نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ایک لمبی چوری ایک نیت ہے نیت نام ہے دل کے ارادے کا نیت نام ہے دل کے ارادے کا صاحب ہدایا نے ہدایا میں المغنی میں دیگر اکابر نے اپنی اپنی کتابوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں اور مختلف اکابر نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی تھی بلکہ دل سے نیت کرنے کا نام نیت ہے ہم جب وضو کر رہے اور وضو کے بعد مسجد میں آئے اور سنت پوری کر لی اب جب جماعت کھڑی ہوئی تو ہم جب کھڑے ہو رہے ہیں تو دل میں کیا نیت ہوتی ہے کہ میں عشاء کی فرض پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں اور اس امام کی اتباع میں کھڑا ہو رہا ہوں یہ ہماری نیت ہو گئی اب زبان سے بولنے کی ضرورت کیا ہے لیکن خام خواہ کے لیے ایک نیت کی بنیاد پر ہماری المد و شریف بھی بہت ہو جاتی ہے ہماری تقبیر تحریمہ بھی بہت ہو جاتی ہے صفحے اول میں ہوتے ہوئے تقبیر تعلیم ہماری فوت ہو جاتی ہے اور ہم جب امام الحمد و شریف ختم کر چکے ہوتے تب ہم اللہ اکبر پر کہتے ہیں تو بہرحال کا ہم نے جب دل میں ارادہ کر لیا کہ عشاء کی چار کا فرض نماز اس امام کے پیچھے پڑتا اچھا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہی ہے یہ بھی ایک عجیب بلا کام وہ کرو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اعمال وہ کریں گے جو نبی نے بتایا نبی سے ہٹ کر اپنے طور پر منمانی باتوں کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرو تو بہرحال ایمان کی اتباع کی ہماری نیت ہے تو ایمان کی اتباع ہے ہی یہ کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے اس نے جب کہا اللہ اکبر تب ہم جائیں اس نے کہا سمی اللہ علیہ حمیدہ تب ہم کھڑے ہو البتہ تو کہاں نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر غلطی کی بنیاد پر مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور آواز آئی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید امام نے اللہ اکبر کہا اس لیے ہم نے سستے سے سر اٹھا لیا لیکن جب دیکھا کہ نہیں امام تو ابھی سستے میں ہے تو فوکہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ دوبارہ سستے میں چلے جاؤ اور ایمان کے بعد آپ کھڑے ہو تاکہ جتنی دیر آپ پہلے آ چکے ہیں وہ تنافی ہو جائے اس کا بدل ہو جائے تو اگر پہلے کھڑے ہو گئے تو پھر سستے میں چلے جاؤ اور اس کے بعد ایمان کے بعد کھڑے ہونا تاکہ سستے میں ایمان کی اتباع ہو جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایمان سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے رکو ہو سستا ہو کسی میں بھی راس ہو راس ایمان اللہ اس کا سر گدے کا سر بنا دے گا یا اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ بنا دے گا اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا امام مسلم نے بھی اس کو نقل فرمایا علماء نے اس حدیث شریف کی شرح میں ایک بات لکھی ہے کہ کیا واقع اس کا چہرہ گدے کا ہو جائے گا اس کا سر گدے کا ہو جائے گا علماء نے لکھا ہے اللہ قادر ہے چہرہ گدے جیسا بنانے پر ایک مطلب دوسرا مطلب اس کا لکھا ہے کہ اس کے دماغ کو گدے کی طرح بنا دے گا یعنی بے وقوفی آ جائے گی انسان ہی رہے گا لیکن اس کا دماغ جو ہے نا وہ گدوں کی طرح ہو جائے گا بے وقوفانہ باتیں ہمارے دماغ میں آ جائے گی اور دماغ ہمارا چلے گا نہیں تو اس کا سر گدے کا بنا دیں گے یعنی اس کا دماغ گدے جیسا ہو جائے گا اللہ اس وعید سے بچنے کی ہم سب کو توفیق فرمائے اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ تھوڑے سے اطمینان سے نماز پڑھے ہمارا کیا بگڑ جائے گا اگر دس منٹ ہماری نماز میں لگ جاتی ہے تو ذرا سکون سے نماز پڑھنے والے بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت ام المؤمنین معائشہ صدی کا اللہ اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کبھی اللہ کے نبی رات میں نماز پڑھتے تھے اور سستے میں جاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ کی روح نکل گئی جیسے عائشہ فرماتی ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روح نکل گئی پھر کیا ہوتا تھا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں ذرا پاؤں میں یوں حرکت دیتی تھی پیچھے سے تاکہ یہ پتا چلے کہ حضرت ہے بھی ہے یا نہیں اس دنیا میں حضرت یوں پاؤں ہلاتے تھے وہ جب پاؤں میں حرکت دیں گے تو تھوڑی سی گلی ہوتی ہے تو فرمایا حضرت اپنے پاؤں کو ہلاتے تھے اس سے میں سمجھ جاتی تھی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے سستے میں ہے تو بھائی ایک نماز ہی تو عبادت رہ گئی ہے ہمارے پاس روزہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے زکات سال میں ایک مرتبہ ہے حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے وہ بھی سب پر دے جو صاحب استطاعت ہے صاحب نصاب ہے حج اس پر آتی ہے زکات جو مالدار ہے اس پر آتی ہے روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے نماز ہی تو ایک رہ گئی ہے عبادت اور کون سی عبادت ہمارے پاس روزانہ کی رہی لیکن اس نماز میں بھی ہمارا حال یہ ہے غفلت کا عالم یہ ہے کہ سستے میں رکو میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی اللہ بولتے ہیں لیکن زبان پر ہوتے ہیں دل و دماغ میں اللہ نہیں ہوتا ہے بس چپڑے کارڈ ہے چل رہی ہے چپڑے کارڈ ہے جو چل رہی ہے زبان سے بول رہے نہ دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی برائی نہ دماغ میں اللہ کی یاد اور اللہ کی بنائے ہوتا ہی نہیں ہے بس اٹھا بیٹھک کی ہماری نماز چلتی ہے اسی لیے ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام اپنی دو رکعت کے ذریعے سے دنیا آخرت کے مسائل کو حل کرواتے تھے ہماری بیسوں رکعت سے دو بوتی اور دو بوتی روتی کے مسئلے بھی حل نہیں ہو رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نماز میں وہ جان نہیں ہے ہماری نماز میں وہ استحصار نہیں ہے وہ آج ہی صبح بخاری شریف میں ایک روایت گزری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسم من کن نفی وجد حلاوت المان سلاسم من کن نفی وجد حلاوت المان جس میں تین خصلتیں ہوگی تین صفات ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے وہ ایمان کی چاشنی پائے گا ایمان کی لذت ایمان کی حلاوت ایمان کی شیرینی پائے گا کون سی کون سی وہ تین صفت اللہ و رسول ہو احبئی نہیںوا اما اللہ اس کے رسول کی محبت ساری دنیا سے زیادہ ہو مما سوا ہوا اللہ اس کے رسول کی محبت ساری دنیا سے بیٹی سے اولاد سے بیوی سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو اور دوسرا دوسری صفت دوسرا بس بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان کسی سے محبت کرے للہ اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی ذاتی مقاصد نہ ہو آج میں اور آپ ہم سب اپنی زندگی میں غور کریں میرے جتنے جھگڑے ہیں ان کا تعلق میری ذاتی مقاصد ہے اللہ کے لیے کوئی نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں قطع تعلق کرنا یہ شرابی ہے یہ باغی ہے یہ نالائک ہے اس لیے میں نہیں اس لیے کوئی نہیں بلکہ آج ہمارا حال یہ جتنا بڑا گنہگار اس سے اتنی محبت اور صاحب کیا کریں سے بھی ہمیں تعلق رکھنے پڑتے ہیں جتنا بڑا گنہ کا اتنا زیادہ تعلق اور جتنا کوئی دیندار اتنی اس سے نفرت ہے اور اللہ کے نبی فرماتے اللہ کے خاطر دوستی اللہ کے خاطر دشمن اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ کفر میں جانے کو انسان ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے کوئی آدمی ہمیں آگ میں ڈال دے تو کیا ہم پسند کریں گے جتنا آگ میں جانا ہمیں ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانا ہم کو ناپسند ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جن میں یہ تین صفات ہوگی اس کو ایمان کی چاشنی ملے گی امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایمان کی چاشنی کا کیا مطلب فرمایا جیسے تم کو کوئی چیز جب اچھی لگتی ہے کھانے کی تو دل مائل ہوتا ہے یا نہیں اس کی طرف دل چلتا ہے فرمایا یہ تین صفتیں جب تمہارے اندر ہوگی تو تمہارا دل عبادت کی طرف دوڑے گا تمہیں چین نہیں پڑے گی جب تک کہ عبادت نہ کرے ہمیں سکون نہیں آئے گا جب تک کہ نماز نہ پلے یہ حلاوت ہے یہ چاشنی ہے یہ لذت ہے کتنے ہی تھکے ہوئے ہو رات بارہ بج چکے ہو دو بج چکے ہو میری عشا رہ گئی ہے میں رات میں اٹھ کر اللہ اکبر میرے مولا کو یاد کروں گا شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جب سستے میں جاتا ہوں اور سبحان ربی الگ بولتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے میری زبان پر گنے کا رس ڈال دیا لذت آتی لذت اس کو کہا جاتا ہے حلاوت ایمان آج میں اور آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں میں بھی سوچوں آپ بھی سوچو کیا ہمیں یہ حلاوت ہے کیا ہمیں عبادتوں کی وہ لذت ہے کیا ہمارا دل عبادتوں کی طرف ایسے دوڑتا ہے جیسے کھانے کی لذت کی طرف ہم دوڑتے ہو نہیں ہے کیوں نہیں ہے ان تینوں صفتوں میں ہم کچے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے لوگوں سے دوستی اور دشمنی کا معیار وہ نہیں ہے جو نبی نے بتایا اور ہمارا کفر میں نفرت اتنی نہیں ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی حضرات صحاب کرام کی زندگی کو آپ کرو ایک صحابی کا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر سے آ رہے تھے رات کا موقع تھا اللہ کے حبیب پاک وسلم نے دو صحابی ایک انصار ایک مہاجر دونوں کو کہا کہ رات میں تم پہرا داری کرو دربان بھائی کوئی آ نہ جاوے تم دونوں رات میں اب ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں بیدار رہیں گے تو تیری بھی نیند خراب میری بھی نیند خراب آدھی رات تم سو جاؤ میں بیدار رہوں آدھی رات میں سو جاؤں گا تم بیدار رہنا تاکہ کچھ نیند تم کو مل جائے کچھ نیند مجھ کو مل جائے ٹھیک ہے اب مہاجر صحابی سو گئے انصار صحابی نے دیکھا کہ مجھے بیٹھنا ہی ہے تو بیٹھے بیٹھے میں کیا کروں لاؤ نماز پڑھوں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے صحیح ترین روایت نماز کے لیے کرے دشمن کوئی آیا ہوگا اندھیرا تھا پتہ نہیں یہ نماز میں کھڑے تھے اس کا تین لگا اور خون کا فوارا لگا لیکن حضرت نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ خون بہتا ہوا وہ جو صحابی سوئے تھے ان کے نیچے گیا تب ان کی آنکھ کھلی اتنے میں انہوں نے بھی اپنی نماز کو پوری کی اور نماز کے بعد بتایا کہ یہ لگا ہے زخم کسی کا تیر آیا معلوم نہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے جگایا کیوں نہیں تم فوراً نماز توڑ دیتے مجھے اٹھا دیتے یہ اتنا سارا خون نکل کر یہاں تک آ گیا اور تم نے مجھے اٹھایا بھی نہیں اور تم نماز ہی پڑھتے رہے فرمایا میں نے ایک سورج شروع کر رکھی تھی مزہ آ رہا تھا کیسے نماز توڑ دے یہ ہے وہ لذت یہ ہے وہ لذت ہمیں لذت نہیں آتی اسی لیے ہماری دو منت میں دو رکعت پوری ہو جاتی ہمیں لذت ہی نہیں آتی ہمیں لذت نہیں آتی اس لیے ایک انسان پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے سے گزر جاتی ہمیں یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مسلی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا اور عذاب کا پتہ چل جائے تو تم چالیس سال وہی چپک کر کھڑے رہنے کو پسند کرو گے لیکن گزرنے کو پسند نہیں کرو گے اتنی بڑی بڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہمیں اجلت اتنی ہوتی ہے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم مسلموں کے آگے سے بھی گزر جاتے ہم نماز پڑھنے والے کے آگے سے بھی گزر جاتے میرے بھائیوں ہماری وہ نماز کی جان نہ رہی جس کی وجہ سے صحابہ نے اسی نماز سے مسائل کو حل فرمائے تھے وہ اللہ سے ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہو رہے ساری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے اور سارے لوگ حرم میں دعا کر رہے ہیں کوئی مدینے منورہ میں دعا کر رہا ہے کوئی ضلع پہ کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے کوئی ہٹی میں کعبہ میں جا کر کے سستے میں دعا کر رہا ہے کوئی مطاف میں طواف کرتا ہوا دعا کر رہا ہے کوئی عرفات اور مصطلفہ میں اور مینا میں دعا کر رہا ہے کوئی یہاں کی مساجد میں دعا کر رہا ہے رحمت کا بادل نظر نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس لیے کہ ہماری نماز میں وہ جان نہیں ہے جس نماز کے ذریعے سے مسائل حل ہوا کرتے تھے وہ ہماری نماز میں جان نہ رہی وہ سکون نہیں رہا وہ اطمینان نہیں رہا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں رہا وہ خوشو اور خزو نہیں رہا اس کی بنیاد پر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور پھر یہ تو جو نماز پڑھتے ہیں ان کا حال ہے باقی جو نماز نہیں پڑھتے وہ اٹھانوے فیصد باہر جو ہے اور جو نماز نہیں پڑھتے تو بھلا نماز پڑھنے والوں کی غفلت اور نہ نماز پڑھنے والوں کا نماز کو چھوڑنا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ کہاں سے ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو ذرا خوشو اور خوشو والی بنائیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دو رکعت میں بیس منٹ لگائیں لیکن دو رکعت میں پانچ منٹ تو کم سے کم خوشو اور خوشو کے ساتھ پڑھنے والے بنے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے ہمارے آزا گری گری داری کو حرکت نہ دیتے ہو ٹوپی کو حرکت نہ دیتے ہو بار بار کھجاتے نہ ہو یہ خوشو اور وضو کے خلاف ہے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے صحابہ کے بعد میں آتا ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ستون ہے جو لگا دیا گیا ہے ایک تھمبا ہے حرکت نہیں کرتے تھے ایک ستون ہے ایک تھمبا ہے جو اپنی جگہ لگا دیا گیا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی نمازوں کا سواں حصہ تو ہمیں کیا ملے گا دسواں حصہ بھی اللہ نصیب فرما دے ہمیں خوشو اور خزو کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا دے اس لیے فرمایا کہ خوف ہے اس بات کا کہ اگر تم نے امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھایا اللہ اس کے سر کو گدے کا سر بنا دے گا یا اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ بنا دے گا دوسرا ادب بیان فرمایا کراہیت ودہیت الخاصرہ پہ صلاح نماز میں اپنے کخ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس طرح کھڑے رہنے سے منع کیا یہ متکبرانہ عادت ہے یہ تکبر کی عادت ہے بعض روایتوں میں ہے کہ اب جل شاہ نے شیطان کو جب دنیا میں اتارا تھا تو وہ اس طرح اترا تھا کف پر ہاتھ رکھ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی جب ہمیشہ کے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ جہنم میں آرام کے لیے جب کھڑا ہوگا اور تو کوئی راستہ ہوگا نہیں تو وہ جہنمی یوں کو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوگا تاکہ اس کے ذریعے سے ذرا سا آرام مل جائے تو یہ جہنمیوں کی صفت یہ شیطان کی صفت یہ متکبر کی صفت ارے دیکھتے نہیں ہے وہ میدان میں بلے باز ایک کیچ کر لیتا ہے تو یوں کھڑا ہو جاتا ہے او ہو مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں یہ شکر پرانا شان ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابھی ہو رہی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا انل خسر فلاح نماز میں خوب پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ بھی ادب ہے اس طرح پر کوئی آدمی کھڑا نہ ہو بلکہ اطمینان کے ساتھ توازو اور عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑا ہو تیسرا ادب باب کراہیت صلاح بے حضرت تعام اور مام منافعات اخبسین وہما البول والغائب یہ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں بھوک ہے کھانا آ دیا ہے یا شدید پیشاب کا تقاضا ہے یا شدید بڑے استنجا کا تقاضا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے کھانا کھا لو پہلے پیشاب کر لو پہلے استنجا کر لو کیوں تاکہ نماز میں سکون رہے اصل مطلب سکون ہے تاکہ نماز میں سکون رہے فرمایا نائش رضی اللہ تعالیٰ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت الطعام ولا ہوا ہو الخبسان روا مسلم فرمایا حضور پاک ساسم نے نماز کھانے کے حاضر ہونے کی شکل میں نماز نہ پڑھو پہلے کھانا کھا یا تمہیں بہت شدید پیشاب اور پکھانے کا تقاضا ہے پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ پھر اطمینان سے نماز پڑھو یہ اس لیے کہا جاتا ہے نماز اطمینان سے اللہ کے سامنے حاضر ہو پیشاب شدید لگا ہے اللہ اکبر تو جی چاہے گا جلدی جلدی نماز پوری کر لو کیا کہ پیشاب کے لیے جاؤ استنجا لگا ہے بڑا استنجا جی چاہے گا جلدی جلدی نماز پڑھو سکون نہیں رہے گا کھانا آ چکا ہے بھوک شدید لگی ہے تو اس صورت میں جی چاہے گا جلدی سے نماز پڑھ لو پھر کھانا جلدی جلدی کھا لو ہمارے وہی نبر اللہ مرکز کا ایک جملہ ہے جب تشریف لے گئے دہلی لمبی مسافت تھی گنگو سے دہلی کی رات دیر سے پہنچے عشاء کے موقع پر کی نماز ہو چکی تھی جس مکان میں اترے تھے وہیں اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تھا تو شاگرد جتنے تھے خدام وہ آپس میں باتیں کرنے لگے چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں ہم بھی یہی بولتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے حضرت گنگوہی ہی نے سنا قطب گلافتاب حضرت فرماتے ہیں بھائی میرے پیارو جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھے گی بدل دیا کھانا جلدی جلدی کھا لو پھر نماز اطمینان سے پڑھیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا اطمینان سے کھائیں گے فرمایا کھانے میں اطمینان نہیں نماز میں اطمینان ہونا چاہیے اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے فرمایا تیرا تیری تیرا کھانا نماز بن جائے یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تیری نماز کھانا بن جائے کھانا نماز کیسے بنے گا کھانا نماز بنے گا اس طرح پر کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہیں اور دل و دماغ میں نماز گھوم رہی ہے نماز پڑھنا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے تو کھانا نماز بن گیا اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کھانا گھوم رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کھانا بن گیا فرمایا تیرا کھانا نماز بن جائے یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تیری نماز کھانا بن جائے تو بھائی یہ اللہ کے حبیب شاہ صاحب ہم کو اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ ہماری نماز میں سکون ہو اطمینان ہو اور ہم سکون کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے چوتھا ادب بتایا الى السماء کے صلاح فرمایا نماز نہیں مت دیکھو آسمان کی طرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك او لتختفن ابصارهم رواه البخاري اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ آسمان کی طرف یوں نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں نماز میں حضرت اس کو اتنے زور سے اور غصے میں بولے کہ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب جلال ہے آگے فرمایا غصے میں ارشاد فرمایا آپ نے پھر لیکن یاد رکھو اللہ کا نبی غصے میں بھی بولے گا تو حق ہی بولے گا ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے حضرت جو بولتے تھے لکھتے تھے کسی نے فرمایا عبداللہ نبی جب غصے میں ہو تو نہ لکھو کیا معلوم غصے میں کوئی بات ارشاد فرمانا وہ نہ لکھو عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے لکھنا چھوڑ دیا اللہ کے حبیب پاک شاسن نے ایک مرتبہ پوچھا عبداللہ اللہ میری حدیثیں لکھتے تھے اب کیوں نہیں لکھتے فرمایا حضرت کچھ لوگوں نے مجھے یوں کہا کہ حضرت غصے میں ہوتے ہیں تو نہ لکھو حضرت نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا نبی محمد غصہ ہو یا خوشی ہو ہمیشہ حق ہی بولتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں ہماری طرح ایل فیل نہیں بولتے بے قابو ہو کر کے نہیں بولتے وہی بات بولیں گے جو اللہ آپ کی زبان پر ڈالے گا ماینت اللہ واحد یوں آپ وہی بولیں گے جو اللہ آپ کو بتاتے آپ کبھی بھی اللہ کی وہی سے ہٹ کر نہیں بولا کرتے تھے آپ تو اللہ کی وہی کے تابع تھے اس لیے فرمایا خوشی ہو یا غمی ہو غصہ ہو یا غصہ نہ ہو ہر حالت میں میری زبان سے سچ بات چیت ہوتی ہے تم لکھا کرو اس کے بعد عبداللہ ابن امرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع فرمایا تو آپ نے غصے میں پھر آگے کیا ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں پھر آگے ارشاد فرمایا باز آ جاؤ رک جاؤ اس عمل سے اور اگر نہیں رکتے تو پھر کیا آگے ہوگا فرمایا لطف تفن اب صاحب ورنہ اللہ تمہاری بینائی کو چھین لے گا تمہیں نابینا بنا دے گا تمہاری بینائی کو ختم کر دے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادب یہ بتا رہے کہ نماز پہ نیچے دیکھو ادھر ادھر نہ دیکھو آسمانوں کی طرف نظر نہ کرو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب بتایا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادب کے اوپر بھی عمل کرنے والے بنے اور اور جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ایک ادب ہمیں بتاتے ہیں باب کراہیت التفاط فلاد بدئی بغیر ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنا بغیر ضرورت کی قید کیوں لگاتی اگر ضرورت ہو تو کنکھیوں سے دیکھنے کی اجازت ہے روایت میں ہے ضرورت ہو تو کنکھیوں سے دیکھنے کی اجازت مثلا سامان رکھا ہے اور نماز پڑھ اور خطرہ ہے کہ کوئی اٹھا لے تو کنکھیوں سے آپ سامان دیکھ سکتے ہیں شریعت نے اجازت دی ہے کیوں اس لیے کہ اگر سامان دیکھنے کی اجازت نہ دی جاتی تو دل سامان میں لٹکا رہتا نماز میں نہ رہتا تو سکون کے لیے تاکہ نماز میں سکون رہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کھڑی ہے نماز شروع کی اور اونٹنی کی رسی یہاں باندھی گئی اور نماز پڑھنے لگے کوئی تابعی تھے دیہاتی آدمی ان کو پتا نہیں کہ اتنا بڑا صحابی ہے تو وہ کہنے لگے دیکھو دیکھو اس بدھے کو مابا لہاد شہر اس بدھے کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنی اونٹنی کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہا ہے بخاری شریف میں ہے انہوں نے نماز پوری کی اور اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی میری نماز اونتنی میں چلی جائے اس کے بجائے میں اس کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھوں یہ اچھا ہے اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو میری نماز میں میں سوچتا رہوں گا بھاگ نہ جاوے بھاگ نہ جاوے بھاگ نہ جاوے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میری ساری نماز اس میں چلی جائے گی کے لیے میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھا ہے اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر ہمارا سامان ہے اور اور اور جو ہے چوری کا خطرہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کنکھیوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں یا مثلا چپل رکھ کے اور کہیں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے تو اس صورت پہ اتنی اجازت ہے لیکن بلا عذر کے دیکھنا کوئی عذر نہیں نہ کوئی چوری کا مسئلہ نہ سامان کا مسئلہ کچھ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بلا عذر کے دیکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انائشت رضی اللہ تعالیٰ کالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل کال العبد رواه البخاری عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا اللہ نماز میں ذرا سا یوں دیکھو تو حضرت نے فرمایا اگر بلا کے ہو تو اس صورت میں یہ شیطانی خیالات ہے اور شیطانی خیالات کی بنیاد پر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور شیطان اس کے دل کو اس کے دل میں وساوس کو ڈال کر کے اس کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے ویران کر دیتا ہے اور اس روایت کو ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اس لیے میرے بھائی ہو بلا ضرورت کے ہمیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہیے یہ آداب ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے اگر ان آداب کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالی ہماری نماز نماز رہے گی سکون ہوگا خوشو اور خزو ہوگا اور اگر ہم نے اپنی نماز کو اس طرح نہیں پڑھا تو ایک اٹھا بیٹھک ہو جائے گی ایک ایک جو ہے ایک فارمولیٹی پورا کرنا ہوگا باقی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو فریضہ ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوگا اب تک شان ہم تمام کو خوشو اور خزو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جناب عبد الخالد بھائی کا برین ہیمریج ہوا ہے دعا اللہ تعالیٰ کو شفا دے کل بھی ایک عورت کا انتقال یہاں ہوا ہے یہ ہمارے معین کی والدہ جن کا بھی یاسین شریف کا سبق قرآن بھی پڑھا گیا تو ان کے لیے بھی دعائیں آئے فرمائیں اس کے علاوہ حد سے قبل ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والے ہمارے مرحوم حنیف بھائی پوچھا وہ بھی ایک لمبی مدت تک بیچارے کینسر کے مریض رہے اور پھر اس میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے اللہ کی مغفرت فرمائے اور بھی یہاں کل مجھ پر فون آیا کہ صدرات پورا میں ایک سترہ سال کا بچہ حافظ قرآن اور یہاں پیٹ کے قریب سے ایک بڑا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ صحت اور شفا ادا فرمائے اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں مریض ہیں اللہ سب کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے اور جتنے اللہ کے پیارے ہو چکے مرحوم ہو چکے اللہ شاہ سب کی مغفرت فرمائے سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اللہ ہمیں بھی جب تک جلائے آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلائے اور جب ہمارا وقت آئے تو اللہ ایمان کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی کریم اللہ وسلم وسلم دائم ابدا اللہ حبیب خیر الخلق کلہم ربنا آتنا حسنا حسنا درجة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ولا ولا والا مغزومی تمام بیماروں کو شپا کا ملنا تمام بربوری فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما تمام حجات کے حجوں کو فرما معتمرین کے عمروں کو قبول فرما العالمین اس مجلس پر اپنی نظر کرم فرما دے نظر رحمت فرما دے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اللہ اپنی طرف سے معافی کا ہم سب کے لیے اعلان فرما دے اللہ ہمارے جلی جنی ظاہر باتیں سدائے قبائل کو معاف فرما دے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں سب کو شفا فرما جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں ان کے کاروبار کو دوبارہ کھول دے ان کی روزی روٹی کا انتظام فرما دے غیر سے ان کی شکلیں اور صورت پیدا فرما اے اللہ جو کسی بھی طرح حالات میں ان کے حالات کو خوشگوار فرما دے اے تقدیر کو بدلنے والے مولا ہم سب کی تقدیر اچھی بنا دے اے مولا ہم سب کی تقدیر اچھی بنا دے اے مولا ہم سب کی تقدیر تقدیر اچھی دے اللہ پوری تقدیر سے ہم سب کی حفاظت فرما اے مالک تیرے ہی فیصلوں پر یہ دنیا چل رہی ہے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے اور شر کے فیصلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ شر کے فیصلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہمارے آب و عزت کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما جب تک جلائیں آب و عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور اپنے اپنے وقت پر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر پکڑنا اللہ ہم سب کے دلی مراد جائز تمناؤں کو پوری کرنا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے ہیں جس کی آمین کو تو یقیناً قبول کرتا ہے اے اللہ ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی ٹوٹی ہوئی آمینوں کو بھی قبول فرمائے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم کل ان شاء اللہ